جناب علی بن عبد الرحمن المعاوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز کے دوران میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا ایسے کیا کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو ستاسی